حضرت سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا میرے والد محترم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھا کرتے تھے انہوں نے فرمایا آپ ظہر کی نماز جسے تم اولا یعنی پیشین کہتے ہو اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد ہم میں سے کوئی شخص مدینے کی انتہائی دور والی مضافاتی بستی میں اپنے گھر واپس پہنچ جاتا تھا جبکہ سورج ابھی زندہ ہوتا تھا اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا اور آپ اچھا سمجھتے تھے کہ عشاء کی نماز کو جسے تم اتاما یعنی اندھیری کہتے ہو دیر سے پڑھیں اور آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آدمی اپنے ہم نشی کو پہچان سکتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے سو آیات تک نماز فجر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو چھبیس